تالق ارسلّا کفی امتن قد خلطمہ علیہ توکل تو ولیہ متاب صدق اللہ اسی طرح ہم نے آپ کو آخری امت میں پیغمبر بنا کے بھیجا اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں آپ اس بئی کو لوگوں کے سامنے تلاوت کریں جو ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں یہ لوگ انکار کرتے ہیں رحمان کا آپ فرما دیجئے کہ وہ میرا رب ہے وہی میرا معبود ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی آخر میں کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کرتے رہے قرآن مجید نے کہا تو با لہم و حسن و معاب کہ ان کے لیے اچھی زندگی ہے دنیا کی اور حسن و معاب اور ان کا آخرت کا ٹکانہ بھی بہت اچھا ہے ایک تفسیر تو یہ ہے دوسری تفسیر بیان ہو رہی تھی کہ توبہ یہ ایک جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے اور یہ بہت بڑا درخت ہے جو پوری جنت کے اوپر حاوی ہے اور اسی درخت سے جنتیوں کی سب نعمتیں متعلق ہیں اسی کی جڑ سے جنت کی لہریں جاری ہیں جب جو کل بات کر رہے تھے کہ جس بندے کو جو چیز بھی ضرورت ہوگی وہ اس درخت سے بھی اللہ چاہے گا تو وہ نکل آئے گی جیسے اور احادیث میں آتا ہے کہ انار سے نکل آئے گی یا اس طرح یہ بھی یوں ہی بات ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اور جس کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا اس ذات کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے موسی علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور اس کے اوپر توریت نازل کی کہ یہ درخت اتنا بڑا اور اس کا تنا اتنا بڑا ہے کہ اگر چار سال عمر اس درخت کے تنے کے گرد ایک چکر لگانا چاہے تو وہ نہیں لگا سکے گا بوڑھا ہو کر مر جائے گا لیکن اس درخت کے تنے کے ارد گرد ایک چکر بھی نہیں لگا گا امام بغوی نے جو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صنعت سے ایک روایت نقل کی ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سو سال تک تیز رفتار گھوڑا اگر اس درخت کے سائے کو طے کرنا چاہے تو وہ نہیں طے کر سکے گا اور گھوڑا خود ختم ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ ایک لامتناہی چیز ہے اور جنت کی جو جتنی نعمتیں ہیں وہ تو انسان کی سوچ سے سمجھانے کے لحاظ سے ہی ہوتا ہے دیکھو سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے نا ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے امال صالحہ کی فکر کہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کرائے نیکی کرائے گناہوں سے بچائے یہ بہت بڑی دولت ہے اب یہی بات جو میں بات کر رہا ہوں آپ حضرات بات سنتے ہیں یہ گھڑیاں بھی یہ اوقات بھی بہت قیمتی ہیں کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن حدیث کی بات ہم سن رہے ہیں کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہے یہ سارا کچھ نظام ثواب کی شکل بن رہا ہے اور ایک ایک لمحہ ایک ایک لفظ سبحان اللہ الحمدللہ یہ قیمتی ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے حوالے سے یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اے ابراہیم جنت کی آن ہے بالکل صاف میدان ہے صحرا ہے جنت اس میں جو درخت لگنے ہیں باغ لگنے ہیں نہریں جاری ہونی ہیں اور نعمتیں ہیں محلات ہیں یہ آپ کے اذکاروں کا یا آپ کے ذکر اذکار ہیں تسبیحات ہیں یا آپ کا صدقہ ہے آپ کی نماز ہے یہ چیزیں اس صحرا میں گویا کہ نعمتوں کی شکل میں صورت مثالی بن کے سامنے آئیں گی یہ جتنی نعمتیں جتنی نیکیاں ہیں نیکی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے جو نیکی کی توفیق دی ہو یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہم تو صرف نعمت یہ سمجھتے ہیں نا کہ تنخواہ بڑھ گئی ہے یا آج کاروبار اچھا ہو گیا ہے یا یوں ہے یہ تو ہے ہی ہے نعمت ہم کمزور تو کمزوری کی طرف ہی ہماری توجہ ہے نا جو نیکی کی توفیق ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے تو اس نیکی کی توفیق کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو اس سے پھر اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ذکر و اذکار تسبیحات یہ عبادات ہوتی ہیں نا یہ ادھر جا کر انعام کی شکل بنتی ہیں اور وہ بڑھتی رہتی ہیں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص اگر سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک درخت لگتا ہے اب معلوم نہیں کب قیامت آئے گی کب حساب و کتاب ہوگا اور وہ درخت تو اب لگا ہے اور اس کو جنتی پانی ملتا رہے گا ایک درخت سے کئی درخت یوں بنتے رہیں گے اور وہ بڑھتا رہے گا ذکر اذکار کی شکل میں جو آخرت میں گیا یہی مطلب ہے اس چیز کا کہ جو ایک نیکی مطلب ہے بعض دفعہ دس گنا ہوتی ہے بعض دفعہ سات گنا ہوتی ہے بعض دفعہ سات سو گنا ہوتی ہے بعض دفعہ یوں وہ نیکی جو بڑھتی رہتی ہے نا تو وہ سات سو گنا اور واللہ یضائف المیشہ تیسرے پارے کا تیسرا رقو ہے کہ نیکی سات سو گنا تک ہوئی اور واللہ یوزائف ذائف اس میں ایک حکمت کی بات ہے کہ جس بندے نے نیکی کی نا اور اس کو محفوظ رکھا ضائع نہیں ہونے دیا تو یہ نیکی بڑھتی رہتی ہے جنت کے لحاظ سے بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے اور آگے لا اللہ ضائف المعیشہ نہیں کتنی بڑھتی ہے جو بندہ کہ نیکی تو کرتا ہے لیکن نیکی کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے پھر وہ کوئی نہیں بڑھتی وہ جو تھوڑی بہت ہوئی بھی تھی وہ آگے گناہ ہوا تو مسئلہ ختم ہو گیا قرآن مجید نے آٹھویں پارے میں نصف ختم ہو رہا ہے پہلا نصف ختم ہو رہا ہے فرمایا من جا بالحسنت صالیہ جو نیکی لے کر آئے گا ہمارے پاس لے کر آئے گا ہمارے پاس اس کے لیے اتنا گناہ ہے اتنا گناہ ہے اتنا گناہ ہے لے کر آنا ہے یعنی میزان عدل پر اس کی نیکی پہنچے فرض کرو ہم نے آج نیکی کی شام کے ٹائم ضائع کر دی تو جس وقت نیکی نے فائدہ دینا ہے اس سے پہلے ہی ہم نے معاملہ صفایا کر دیا ہے غیبت کے ساتھ اور بہت سارے گناہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ نیکی غیبت کھاتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے نا کہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا نیکیاں ادھر چلی جائیں گی بال فرض اگر غیبت کا شوق بھی آیا تو اپنی امی کی کروں گا تاکہ وہ میری نیکیاں غیبت کرنے کی وجہ سے میری اموں کی کوئی عزت مند حلالی بچہ اپنے ماں باپ کی غیبت نہیں کرتا ہوتا ماں باپ کے اندر نقص بھی ہو تو تب بھی اس کو صرف نظر کرتا ہے بے شک والدین کو سمجھانا ہے والدین کی غلطی پر کہ لیکن والدین کی غیبت تو نہیں کرتا نا کوئی بچہ بھی ظاہر والدین سے زیادہ انسان کو محبوب کیا ہو سکتا ہے یہ تو اچھا بچہ جو ہوتا ہے نا جی جو حلالی بچہ ہوتا ہے جس کو والدین نے اچھی تربیت کی ہے تو وہ تو والدین کے لیے اپنا خون پیش کرتا ہے کو سمجھانے کی بات ہے کہ غیبت کسی کی نہیں کرنی چاہیے اور اگر نیکیاں کسی کو دینا چاہتے ہو تو پھر اپنی امی ابو کی غیبت کرو تاکہ نیکیاں اپنے والدین کو ملیں کہ بچے کے ذمہ حق ہے نا جی اپنے والدین کو نیکیاں دینا تو یہ ہے کہ یہ جو جتنی نیکیاں ہیں نا یہ بڑھتی رہتی ہیں جب نیکی کی حفاظت ہو جب نیکی کوئی گناہ ہو گیا نیکی ضائع ہو گئی تو پھر تو وہ نہیں بڑھے گی نا اچھا دوسری بات اور ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جتنی نیکیاں ہیں ان سب کی صورت مثالی ہے آخرت میں ان کی صورت مثالی ہے یعنی مثلا نماز کی صورت مثالی ہے صدقے کی صورت مثالی محل ہے اسی طریقے سے ذکر و اذکار کی صورت مثالی باغ ہے اسی طریقے سے نوافل کی صورت مثالی نہریں ہیں یہ جو نیکیاں ہیں آخرت میں نعمت کی شکل بن کے سامنے آئے گی تو ہر نیکی کا وہ ملتا ہے ہے جیسے اب قرآن مجید کی کی صورت مثالی نیکی اللہ کا یہ کلام ہے جس کی جس ذات کی کلام کا آپ زیادہ تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ذات ظاہر ہے کہ آپ کو قریب بلائے گی کہ بھائی میری باتیں آپ کو بہت پسند تھیں تو آپ میرے سامنے جو حافظ قرآن کو اللہ پاک کہیں گے اخرا رب تما رتل فی دنیا پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے یہ اللہ پاک حکم دیں گے حافظ قرآن کو کہ دنیا میں تم میرا کلام پڑھتا تھا لوگوں کو سناتا تھا آج میرا کلام پر مجھے سنا تو بات یہ تمام نیکیوں کی یہ صورت مثالی ہوتی ہے اسی کو فرمایا تو بل بحسن آب دنیا کے لحاظ سے بھی دوستو اصل بات یہ ہے کہ ہم جن راہوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں ان میں سکون اللہ نے رکھا ہی ہے ملے گا کیا ہماری چیز گم ہوئی ہے ادھر اور میں تلاش کر رہا ہوں نچلے والے روڈ کے اوپر تو وہ کیسے وہاں سے چیز ملے گی گم تو ادھر ہوئی ہے سکون ہمارا گم ہوا ہے نیکی سے دور ہونے کی وجہ سے ایمان اور مال صالحہ کی دوری کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون اٹھ گیا ہمارے اندر سے اٹھ گیا تو ہمیں نیکی سے وہ چیز جو گم شدہ ہوئی وہ ملے گی اور ہم تلاش کر رہے ہیں امریکہ کو سلامی کر رہے ہیں بت پرستوں کو سلامی کرنے میں اپنا سکون ادھر تو ہماری چیز گم ہی نہیں ہوئی ان کے پاس تو بے سکونیاں بوریوں سے بھری ہوئی ہیں بورے بھرے ہوئے ہیں ان کے پاس تو بے سکونیوں کے ان کے پاس جائیں گے تو مزید میں اور بے سکونیاں ملے گی ہمارا سکون گم ہوا ہمارا ایمان کمزور ہو کے ہمارا سکون گم ہوا ہے ہمارے سالح کی کمزوری کی وجہ سے دیکھو نا حدیث میں آتا ہے اس دن ہم مسلمانوں کو حکومت دیں گے جس دن ان کی صبح کی نماز میں رش ہوگا جمعے کی طرح اس طرف تو لگا کے ہم کہتے ہیں ہمیں ملانا بنا دو ہمیں یوں کر دیں دیکھو نا اپنے ایمان عقیدہ یہ اللہ کی طرف سے امر آتا ہے یہ انسان کا اور یہ اسلامی نظام یہ چیزیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ جو قدر والے لوگ ہوتے ہیں نا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو یہ بڑی نعمت عطا کرتا ہے پھر یمن کے علاقے سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی زیورات سے لگی ہوئی رستہ پر سفر کرتی ہے تو کوئی نوجوان اس کو اوپر نظر کر کے دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اسلامی نظام ہوتا ہے یہ حکومت ہے یہ حضرت عدی بن حاتم عدی بن حاتم یہ وہی حاتم تائی کا بیٹا ہے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی تم زندہ رہو گے میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا تم وہ زمانہ دیکھو گے کہ جس وقت زمن سے ایک عورت خوبصورت بھی ہوگی وہ رات سے لپی ہوئی ہوگی نہ اس عورت کی طرف کوئی خواہش نفس کو پورا کرنے والا بد نظری کی شکل میں دیکھے گا اور نہ کوئی ڈاکو اس کا زیور لوٹنے کے لحاظ سے کوئی دیکھے گا بات یہ ہے دوستو یہ ہمارا سکون فوت ہوا ہمارے ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے امال صالحہ میں کمزوری کی وجہ سے ہم ویران ہوئے ہیں اس ویران کی کو یہاں سے تلاش کرنا ہے جہاں سے جہاں گم ہوئی ہے ہم کسی دوسرے راستے میں اپنا سکون تلاش کریں اور میں سکون یہ وہ تو خود ہر روز خودکشیاں کرتے ہیں کیا سے کیا کرتے ہیں بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھے ہو جائیں تو دس ڈالر دیتے ہیں کہ آج آ جاؤ نا کوئی ہمارے ساتھ گپ شپ تو کرو آپ تو مجھ سے زیادہ ان چیزوں سے باخبر ہو علیحدہ پلازے بنا دیے گئے ادھر بوڑھوں کو بند کر دیا گیا پھر بوڑھے فون کرتے ہیں کسی کو دس ڈالر دیں گے آؤ نا تھوڑا سا دو چار منٹ بات چیت کرو ان کی اولاد افسر ہوتی ہے کسی کی اولاد کیا ہے دوستو اسلام نے کیا خوبی رکھی یہ والدین والدین کو ایک بچہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو حج قبول کا ثواب ہے خدمت نہیں کر سکتا پیسے نہیں ہیں یہ بچہ خود بھی غریب ہے لیکن محبت کی نظر سے سکتا ہے نا اس میں تو پیسہ خرچ نہیں ہوتا اس پر حج قبول کا ثواب ہے اور ادھر دیکھو جن کی بے سکونیوں کے یوں جنازے نکل رہے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے والدین کو ایک الگ بازو میں بند کر دیا ہے اور ادھر وہ اور وہ لوگوں کو پیسے دے کے کہتے ہیں آج تھوڑا سا سمندر کا کنارے کا سیر کرا دو تھوڑی سی بات چیت کرو شام کو چلے جانا ہم وہ وہ سے سکون سکون تلاش کر رہے ہیں خود بے ہے تباہی کی طرف تو جہنم کے کنارے پر جہنم کے کنارے والوں کو ہم قریب بلا رہے ہیں کہ ہمیں سکون دو اللہ نے ہمیں سکون دیا ہے دوستو قرآن اور حدیث میں ایمان اور امال صالحہ میں یہاں سے ہماری پونجی گم ہوئی ادھر گم ہوئی ادھر اس کو تلاش کرنا ہے تو مل جائے گی فرمایا کذالک ارسلنا فی امت قد خلق من قبلها امم اے نبی یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے پہلے پیغمبر بھی آئے ان لوگوں نے بھی پیغمبر کی بات کو نہیں مانا تھا آپ کی نہیں مانتے ہیں بات آپ پریشان نہ ہو بس آپ کا کام ہے علیہم اوحینا الیک آپ اس قرآن کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرتے رہیں جو ہم آپ کے اوپر وہی کر رہے ہیں بس جس دل میں تھوڑی بہت طلب ہوگی وہ اس رحمت سے فائدہ اٹھا لے گا وہم یکفرون بالرحمن یہ صلی اللہ کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم جب عورت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ لکھو تو عورت علی نے لکھنا چاہا تو وہ انکار کرنے لگے تو ہم تو رحمان کو مانتے نہیں ہیں بسم اللہ اللہ بسم بسم اللہ ہم جو بسم اللہ ہمارے ہاں رواج سے چلی آ رہی ہے وہی صلی اللہ کے شروع میں رکھو بسم اللہ بسم اللہ ہم بس لے ہمارا رحمان پھر کہنے لگے کہ یہ ہمیں تو توحید کی دعوت دیتا ہے یہ پیغمبر لیکن خود رحمان کو پکارتا ہے اس زمانے میں ایک رحمان مشہور تھا یمامہ میں ایک تو رحمان بابا پشاور کا مشہور ہے نا وہ رحمان ایک یمن کے علاج جمامہ میں ایک مشہور تھا تو وہ اسی کو جانتے تھے تو وہ ایسی غلط بات کہتے تھے انہیں پتہ تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمیں تو توحید کی دعوت دیتا ہے لیکن خود وہی جمامہ والے رحمان کو پکارتا ہے قرآن مجید نے پندرہ میں پارے میں آیت نازل کی کل دو اللہ اول الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنہ ولا تجھر بسلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذالک سبیلا یہ اللہ اور رحمان کی چیز ہے اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے یہ انکار کرتے ہیں رحمان کا اے نبی آپ فرما دیجئے وہ میرا رب ہے رحمان میرا رب ہے رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت صفات رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو آخرت کے لحاظ سے صرف نیک بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوگا دوسروں کے ساتھ نہیں ہوگا اور رحیم اللہ کی وہ صفت ہے جو دنیا کے لحاظ سے سب کے لیے ہے دیکھو نا سب کو کھانا پینا دیتا ہے رزق دیتا ہے ان کے تو محلات بھی اچھے ہیں جن کی دل کی دنیا کوئی نہیں ہوتی نا دوستو جن کی دل کی دنیا کوئی نہیں ہوتی نا وہ یورپ کے چہروں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں واہ واہ واہ واہ یہ تو ان کو تو اللہ نے اتنا نوازا یہ کیا بات ہوئی ہے نوازنا ایمان اور عمال صالحہ کی دولت کا نام ہے دوستو جو قرآن کو نہیں پڑھے ہوئے جانتے جو کچھ نہیں ہے قرآن نے سورہ حجرات میں کہا اللہ تم جتنے اللہ کے قریب ہو اللہ کی بات مان رہے ہو نا اللہ تم سے راضی ہے یہ لائٹوں کو دیکھ کے یورپ کے جگمگاتے شہروں کو دیکھ کے آج کے مسلم متاثر ہو جاتے وہ اللہ نے ان کو بہت نوازا وہ اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے ہے کہ تم ان کے جگ دیوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہوتے ہو یہ نورانی کتاب جو نازل ہوئی ہے اس کو پڑھ کر متاثر ہوتے ہو اللہ سمجھ نصیب فرمائے باقی بات کل کر